آپ کے سامنے of کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے آئت حاصل ہوئی آج اندر مانویت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کے مطابق اس آج سے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایک زمانہ آئے گا ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں خطرے اور جن لوگوں یہ انوار ہو مال بھی آنا ہے دونوں میں اور جان بھی آنا ہے جان اور مال دونوں پھر فرمایا پڑا میں کہ تمہارے دو طرح کے لوگ ہیں آس پاس اور دو طرح کے یہ وہ ہوں گے کہ آزادی یہ وہ ہوں گے کہ لذیذ اور ان کی کتاب نہ ہو گئے ایک وہ ہوں گے کہ جن کو تم سے پہلے ہم نے کتاب قرآن شریف ہم پر نازل فرمائے اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائے اس کو مشہور کتابیں تولے پر انجیر ہے یعنی یہود و نصارہ یہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک طرف یہود و نصارہ ہوں وہ مل الدین آشر کو ایک طرف تمہارے مشرقین ہوں وہ لوگ جو اللہ کو شریک اللہ کا مانتے ہیں جیسے ہمارے ہندوستان ہو پرمار کے لگست ہوزل کا تسلیم یہ تو تمہاری جان اور تمہارا مال ان دونوں بدلے میں ہو دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کو ایسی ایسی بات سنو گے کہ ازل کا سیوا بے حد تکلیف کہ پھر اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس پر کرنا چاہیے حالت میں کام کو کرنا کیا ہے اس نے قرآن نے کہا کہ جو لفظ کرنا ان تصویروں کو در کرنا میں اس تصویروں اور درتکوں کی تشریح سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کی روشنی میں جو حالات ابھی ہمارے سامنے ہیں اس میں سب سے بڑی حالت اور بڑی جو ہماری جو مجبوری ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہمارے مذہب کی آزادی کو خطرہ ہو گیا ہے دنیا بنیادی طور پر ہمارے لیے طے ہے کہ ہم اپنی مذہبی آزادی کو کبھی بھی اس کو نقصان پہنچنے کی کوئی راہ دیگر ہوگی تو ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے اس لیے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہم رہے ہیں ہر جگہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حفاظت کریں اپنے مذہب پر چلے یعنی دین اور شریعت سے سمجھوتا کر کے ہم کسی ملک کے اندر نہیں رہ سکتے اس لیے اگر ایسے حالات پیش آ جائے تو ہجرت کرنے کا مکے میں جب ایسے حالات پیش آئے تو وہاں نبی گئی سات ساتھ کو مذہبی آزادی نہیں ملی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کر جائے گی اور آپ مدینہ چلے جائیں تو آج ہمارے ہندوستان کے اندر یہ شکل ہو گئی ہے کہ مذہبی آزادی پر ہمارا حملہ ہو رہا ہے اس بات کو اس لیے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھیے کہ اس کا دو پہلو ہے ایک تو یہ حالات ہے اور ان حالات کے اندر ہمارا ہماری کیا کمزوری ہے یہ دونوں چیزیں ہمارے ہمیں سامنے لانی چاہیے ایک خاتون ہے جس کا نام ہے سائرہ بانو یہ اتراکھنڈ کی رہنے والی ہے اس خاتون نے ایک کیس سپریم کورٹ کے اندر داخل کیا سپریم کورٹ کے اندر اپنے کیس نے کہا مقدمے میں اس نے کہا ہے کہ ہندوستان میں شریعت اپلیکیشن ایک جو انیس سو پینتیس کا قانون ہے جس میں یہ ہے کہ مسلمان یہاں نکاح طلاق وراثت ہیوا تجوی یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کے اندر حکومت کے قانون کا قابو نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے مذہب کے قانون کے مطابق ان باتوں کو انجام دے گا یہ انیس سو پینتیس کا ہمارا ہے پھر انیس سو انتالیس کے اندر انگریزوں کے زمانے میں ہی ایک قانون بنا تھا جس قانون کے اندر یہ تھا ان کے ساتھ نکاح کہ اگر میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جائے کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں نکاح ہے یہ شریف کو پر مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہے اس معاہدہ کے اندر دونوں فریق خرید ہے مرد اور عورت دونوں فریق خرید ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد مالک ہے اور عورت مملوک ہے اس کی مادیات ایسا نہیں بلکہ اس معاہدے میں دونوں فریق خرید ہے اگر حقوق کی ادائیگی کے اندر کسی سے بھی کوئی کمی ہو تو ایسی شکل کے اندر ایک حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھا اور اسے جان بڑھا لے اگر عورت نا ہے تو مرد کو تباہ کی اجازت دی گئی ہے اگر مرد نا ہے تو عورت کو خلا دینے کی تبدیل تباہ کی اجازت دی گئی ہے جو تبدیل طلاق تباہ کے نتیجے تو اس کا الگ الگ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹتے ہوئے اور زندگی کو جہنم بنا کر کے وہ اپنی پوری زندگی ٹوٹتے ہوئے گزار دیں اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے یہ ہمارا ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو یاد آ تھی ہمارا ہندوستان کا دستور بڑا ہندوستان کے دستور کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اس دستور کے اندر دو حصہ ہے ایک حصہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ اور ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنسپور ڈائڈ فنڈامنڈل رائڈ ہمارا بنیادی کہ جس حصے میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں گورنمنٹ پر یہ لازم ہے کہ اس دنیا کے حقوق کو وہ و عمل لائے اس کو امل اجامہ پہنائے اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا اگر گورنمنٹ ان حقوق کو عمل درامد کرنے سے ناکام ہو جائے تو اس کو پبلک کے سامنے جواب ہونا پڑے گا یہ ہے بنیادی حقوق بنیادی حقوق کے اندر دفعہ پچیس ہے دفعہ چھبیس ہے دفعہ انتیس ہے اور دفعہ تیس اے ہے دفعہ پچیس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جن پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی مذہب کے لوگ صرف مسلمان ہی نہیں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں عیسائی ہوں جینی ہوں یا پارسی ہوں یا آدی واسی ہوں دلت ہوں مہادلت ہوں جتنے بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان تمام مذاہب کے لوگوں کو مذہب کی آزادی حاصل کرے گی یہ ہمارے دفاع میں آیا ہے یہ ہم اس کو لانے میں ہمارا بہت دخل رہا ہے کیونکہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے میں بے بڑا قربانی مسلمانوں نے دی ہے سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی ہے اور ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کے اندر قیادت والا کردار ادا کیا ہے جب ملک ہمارا آزاد ہوا تو آزادی کے بعد ہمارے علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی کی سیرت سے رہنمائی حاصل کی نبی کریم صاحب وسلم کو مکہ کی زندگی پر مذہبی آزادی نہیں کی سے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کے لیے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی آج نہیں آ کے اونٹ کی اور بھی آپ کے گرمی اوپر پر رکھ ہے تو مزہ کرنا قرآن شریف کی لکڑی تلاوت کو تھی تو شور اٹھاتے تاکہ وہ آواز پھیلنے لگا ہے تو وہاں مذہبی آزادی نہیں ملی تیرہ سال تک کوئی مذہبی آزادی نہیں ملی اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ تشکیل آئے مدینہ آپ تشکیل فرمایا تو جو مدینہ آپ تشکیل آئے تو اس وقت مدینہ کے اندر آپ سے پہلے چار نظر کے تھے اس کا نام پہلے یسوت تھا آپ کے تشہیر آنے کے بعد اس کا نام وزیر الرسول ہوا جس کو مدینہ بنا رہا کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے آنے سے پہلے چار مذہب کے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے ایک یہودی تھے دوسرے نسارہ تھے تیسرے سادی تھے اور چوتھے ابراہیمی تھے یہ چار مذہب کے لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ تعلق تشریح آئے تو اب وہ اسلام آیا پانچواں مذہب آیا نبی کریم سیاست جب لے گئے تو پہلی ہجری کے اندر ہماری تعداد بہت کم تھی اس گاؤں کے اندر بھی ہم لوگ بہت لیتے تھے اس وقت تاریخ میں یہ تعداد سوال موجود ہے کہ سر پہلی ہجری میں جو حضور صاحب نے ہجرت کروائی ہے اس وقت مسلمانوں کی کل تعداد پوری دنیا میں چار سو تراسی تھی کل چار سو تراسی کے اندر انصار بھی تھے جو مدیرہ کے تھے اور وہ مہاجر بھی تھے جو مکے سے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے تشکیل آئے تھے تو انصار اور مہاجر دونوں ملا کر کے ان کی دادا کل چار سو تراسی کی تھی اتنے میں تھے نبی کریم صلی اللہ اور وسلم نے مدینہ پہنچ کر کے یہ خبر فرمایا کہ جو چار مذہب کے ذمہ دار یا ان کے جو سردار جو بھی تھے ان لوگوں سے آپ نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے یہ فرما کہ دیکھو اب یہ شہر تو تمہارا بھی ہوتا ہے اور ہمارا بھی ہوتا ہے اور ہم لوگ اب اسی شہر کے اندر رہنا ہے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اس شہر کے اندر امن رہے یہاں پہ فساد جتنا جھگڑا لڑائی سب نہ ہو یہاں امن قائم رہے شانتی قائم رہے اگر امن قائم رہتا ہے تو ہر آدمی اپنا کاروبار بھی امن کے ساتھ کرے گا اور ہر آدمی اپنے کام بھی امن کے ساتھ کرے گا عبادت بھی کرے گا اس لیے یہاں پر امن قائم رہنا چاہیے دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اب ہمارا یہ ملک ہے یا شہر ہے اگر ہمارے اوپر کو حملہ کرتا ہے تو ہم سب کو مل کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تو نبی کریم صاحب ہم نے یہ بھی بھٹوایا کہ ہم جو امن کی بات کر رہے ہیں وہ امن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے تمام مذہب کی آزادی ہو آپ یہودی ہیں آپ یہودی مذہب کے اندر جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ زندگی گزاری آپ نسارا ہیں عیسائی ہیں آپ اپنے مطابق زندگی گزاری آپ ابراہیمی ہیں یا سامی ہیں تو آپ کے مطابق زندگی گزاری ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں گے پورے ایک دوسرے کا مذہب ہے دخل بند ہو اور اس کے اندر کسی پر پابندی لوگوں کے ساتھ یہی بدل چلے گا یہی بدل چلے گا ایسا نہیں ہوگا ہردو شاہ نے یہی بتا کہ جو قرآن کی ہے لگو گیر کو بڑی ابھی جو سورہ کافی کے اندر لگو کو بڑی گینکولی کا مطلب یہ ہے کہ حضور صاحب کو جب بستا میں تھے تو بات کو کے آئے اور حضور صاحب نے سرکار کے ساتھ ایک کام کری اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال تو آپ اپنے خدا کی عبادت کریں گے ایک سال ہمارے خدا کی عبادت کریں گے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے آپ اس کا کام کرتے رہیے آپ کو ایک جھگڑا نہیں ہوگا کریم صاحب ساتھ لگانا یہ ممکن نہیں ہے یا ایک بار کا ایک بار کافی مقابلہ لگا کہ ان اللہ آپ کو بات آپ تم جس کی عبادت کرتے ہو جس کو پوچھ ہو اس کو پوچھ سکتا ہی نہیں تو یہ کیسے میں تم سے سمجھوتا کروں گا کہ ایک ساتھ میں تمہارے بنا کو مانو ایک سال میں اپنے کا کو مانو اسی صورت کے اندر اپنی اللہ نے یہ آئے تاریخ کہ لگو کی لکھو اور جھگڑا کرا کر رہا تمہارا دن تمہارے ساتھ ہے میرا دن میرے ساتھ ہے جو تمہارا دن ہے تم اپنے دین پر چڑھو اور جو میرا دن ہے میں اپنے دین پر چڑھو اسی بنیاد کو ہندوستان نے مدینہ کے اندر یہ معاہدہ کیا اور وہ تمام کے تمام تیار ہو گئے کتاب مذہبی آزادی ہونی چاہیے تو یہ معاہدہ ہوا جس کا نام ہے دیزا مدینہ آج کی ہماری تاریخ کے میں وہ نبی کے ساتھ اور پہلا معاہدہ ہے جو ہی مدینہ نے آپ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کا نام ہے عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں یہ انگریزی میں کہیے گا تو ایگریمنٹ ہو جائے گا اور اردو میں ہم لوگ اس کو معاہدہ کہتے ہیں جو گویا کہ وہ معاہدہ نبی کریم صاحب نے کیا اور اس معاہدے کے اندر جو پہلی دفعہ لائی گئی تھی پہلی دفعہ پہلا کا اس کا اس کے اندر یہ تھا کہ مذہبی کی آزادی ہوا اس لیے مسلمانوں کو جب بھی جہاں بھی ملک میں گیا اس نے کوشش کی کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے عبادت بھی کریں گے اس ملک کا قانون بھی ہم مانیں گے لیکن اس ملک میں ہم کو مذہبی آزادی دینی چاہیے کہ چند کام جیسے نگاہ تڑا پڑا ہے ہم اپنے مذہب کے مطابق کریں کا کام اپنے مذہب کے مطابق کریں چند کام جو ہمارے دفن کا کام ہے اپنے مذہب کے مطابق کریں یہ سب کام جو ہم لوگ اپنے ملک نہیں کریں اسی لیے جب مسلمان گجرات آئے ہندوستان کے سب سے بڑے مسلمان گجرات آئے اور گجرات کے سمندر کے ساحل پر آباد تھا اس وقت یہاں پر گجرات کے اندر جو راجا تھا اس علاقے کے اندر اس کا نام تھا راجا بلہرا کے گھر میں لوگ آئے یہ گیارہویں صدی میں آئے آج سے ایک ہزار سال پہلے مسلمان یہاں آئے وہ لوگ یہاں آ کر کے ان کا ایک ڈیلیگیشن ان کا ایک وقت تیار ہوا اور جا کر راجا بلہرا سے ملا اور راجا بلارا سے کہا بھائی ہم آپ کے روپ میں ہے ہم آپ کے سب قانون کو تسلیم کریں گے یہ چند چیزیں ہماری ہے کہ جس کے لیے ہم کو آپ اپنے طریقوں پر عمل کرنے کی اجازت دیجیے اور ہم جب اس کو کریں گے تو ہم مدرسہ بھی کام کریں گے مسجد قائم کریں گے کیونکہ مذہبی آزادی کا سامنا یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم بھی دیں گے ہم اپنی عبادت بھی کریں گے ہم اپنے تبلیغ بھی کریں گے ہم دعوت کا کام بھی کریں گے یہ تمام چیزوں کی ہم کو اجازت دینی چاہیے تو انہوں نے اچھے اچھے انسان تھے اچھے سمجھدار پیدا تھا انہوں نے تمام چیزوں کو سنا اور سن لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مذہبی آزادی دے رہا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا میاں بیوی کا کوئی آپس میں اختلاف ہوگا تو آپ کی عدالت میں ہم نہیں جائیں گے اس کے لیے ہمارا الگ سے کورٹ بنے گا اس کے لیے آپ قاضی بنا دیے ہماری مسلمان کا وہ پیسہ گیا گا تو اس راجا نے اس کو بھی منظور کر لیا اور اس کے منظوری کے بعد یہاں ہنر فنڈ کے نام سے ایک بہت اثر مقرر کیا جس کا اثر قاضی کرتے ہیں جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نام انہوں نے ہنر فنڈ کیا آدمی تعلیم کی کتابوں میں لکھو بول کہ بیا آج سے ایک ہزار سال پہلے مسلمانوں نے یہاں مذہبی آزادی حاصل کی یہ سلسلہ ہمارا شروع سے چلا رہا ہے انگریزوں نے چونکہ مذہبی آزادی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے تمام ہندوستان کے ساتھ سارے مسلمان لگ گئے اور تمام برما لگ گئے اور ہم اسی لیے لڑ رہے تھے کہ ہم کو کوئی حکومت نہیں چاہیے تھی ہم کو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مذہبی آزادی رہے ہم یہاں رہیں گے ہم اپنے مذہبی گاؤں میں آزادی کے ساتھ زندہ رکھ سکیں یہی ہمارا مقصد ہے اسی لیے جب ملک آزاد ہو گیا تو ملک کے آزادی کے بعد جب دستور بننے لگا یہاں کا سنویدھان بننے لگا تو اس سنویدھان کے اندر ایک رائے ملو کیا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ آزادی کے مخالفت کیا جو لوگ آج تک سے حکومت کر رہے ہیں مرکز جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے یہ وہ سکتا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانی دے کے اپنے انہوں نے بخار کر اور کبھی انہوں نے ہمارے سندے کو نہیں تسلیم کیا ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کیا آج تک قسمتی جی کی بات ہے جیسا وہی سرکار میں آ رہے ہیں حکومت چلا رہے ہیں تو اس زمانے میں یہ لوگ مخالفت کیا کہ صاحب اس کا جو ہے یہ ایسا نہیں بنے گا کہ جس میں سب کے مذہب کی آزادی ہو پیسہ بنے گا بلکہ ایک مذہب کی حکومت ہوگی جو کہ ہم یہاں جو ہے مسلمان نے بانٹ کیا ملک کا بٹوارا ہو گیا مسلمان پاکستان چلے گئے اپنا حصہ انہوں نے نہیں لیا اور ان کا یہاں پر کیا رکھا ان کا بھی رکھا ہے اس سے اب ہمارا کچھ ہوگا یہ ہندو راشٹر کے بنے گا اور ہم اسی اطلاع سے بنائیں گے تو اس میں گاندھی جی اور تمام لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت مولانا حسین منتری رب اللہ علیہ حضرت مولانا حفظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عبد ابدکلام آزاد رفتار ہے جنہوں نے قربانی دی تھی کوٹ کے لیے وہ مضبوطی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا یہاں یہ تصویر بنایا جس میں مذہبی آزادی ہے مذہبی آزادی یہاں پر منظور کی گئی اور دفاع پچیس جو میں نے بتایا پندرہ مزہ رائے کا دفاع پچیس کے اندر یہ مذہبی آزادی شامل ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے آج تک ہم لوگ آزادی کے ساتھ یہ تمام کام کر رہے ہیں ہماری مسجد اوپر یا ہماری مدد کے اوپر یا کسی چیز پر اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو ہم دستوں بنیاد پر میں کیا جاتے ہیں اور کوٹ ہمارے فیصلہ کر دیتا ہے اب اس واقعہ یہ ہو گیا کہ ایک عورت چلی گئی سپریم کورٹ نام اور اس عورت نے جا کر کے وہاں سائرہ نے جا کر کے یہ کیا کہ ہم کو شریعت کا قانون نہیں چاہیے بلکہ آپ ہمارے لیے قانون بنا دیے کیوں تھا تو مسلمانوں کے ہاں ہمارے یہاں سوا جب جاتا ہے دے دیتا ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں ہم تک آ گئے ہیں اس لیے آپ اس کو ختم کیجیے یہ کوٹ لے کے جائیں کورٹ کوٹ پہ جا کے کوٹ کا سوچا کہ جو اس کے نمائندہ ان کو دینا چاہیے نوٹس تو ہم لوگ کا پرسن اللہ کے معاملے میں پورے ہندوستان کے تمام تنظیم جتنی جماعت ہے جتنی کی تنظیمیں اور جتنے مشرق کے لوگ ہیں تمام خلطے کا ہمارا ایک اتحدہ پورا بھاگ ہے جس کا نام ہے all India Muslim personal law board all India Muslim personal law board کے اندر ہم سبھی ہیں سیاہ بھی ہے سنی بھی ہے برجی بھی ہے اہل حدیث جتنے خلطے کے لوگ ہیں ہم سب کے سب اس کے اندر ہیں وہاں پر ہم سب اس کے ساتھ ہیں تو شریعت کے بارے میں جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو وہی لوگ آج کو آپ آگے بڑھاتے ہیں اسی بڑے ڈانسر رہتے ہیں جب شاہ کا کیس ہوا تھا چارانوں کے پیڑھی فسل بورڈ گولی آگے بڑھا تھا جب سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا تو حضرت مولانا علی نیاسا رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خصوصلہ گولڈ کے صدر تھے تو انہوں نے راجیو گاندھی سے ملاقات کیا اور ملاقات کر ان کو بتایا کہ ہماری مذہبی آزادی جس طرح ہے کیونکہ راجیو گانے کی سرکار تھی تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون بنایا اور قانون بنا کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قدم کر دیا اس کو ختم دیا تو پھر اس کو ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوا اب انہوں نے سپریم کورٹ نے نوٹس دیا پہلے مسلم پرسن اللہ بورڈ کو مسلم پرسن اللہ بورڈ نے لکھ کر کے اپنا حلف نامہ داخل کر دیا حلف نامہ کو اس نے داخل کر دیا اور حلف نامہ انہوں نے کہہ دیا بالکل کھل کر کے کہہ دیا ہے کہ کورٹ سے کہا ہے سپریم کورٹ سے کہ آپ اس درخواست کو خالی کر دیجیے اس لیے کہ آپ کے دائرے اختیار میں یہ آتا ہی نہیں ہے ہم کو ہم بھی سب چیزوں پہ چل رہے ہیں ہم کو دفاع پچیس سے جو آزادی دی آزادی ہم کو بھی دیا ہندو کو بھی دیا سب لوگوں کو دیا اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے پر اپنا طریقہ طے کیا ہم مسلمان طے کیا کہ ہم کو دفن کریں گے باپ کرے گا تو بیٹی کو اس کا حصہ دیں گے سرکار کے اندر ہمارے یہاں سے شادی ہوگی تو شادی کے اندر کس کس سے کس لکھا کر سکتے ہیں ہمارے یہاں قرآن میں طے اس کے حساب سے ہم لکھا کریں گے تو اسی طریقے پر ہر مذہب کو آزادی دیتی ہے ہر مذہب نے اپنے کتاب سے شکار کرتے ہم نے قرآن حدیث سے کیا ہے قرآن حدیث پر دخل دینے کا یا اس کا بیان دینے کا سپریم کورٹ کو کوئی احتیاط نہیں ہے ہمارے اس سنویدھان کے خطاب اس لیے آپ مذہبات کو خارج کریں لیکن انہوں نے جو گورنمنٹ سے کہا اس گورنمنٹ سے جو ابھی ہماری ہے اس گورنمنٹ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے لکھ کر کے دیا کے صاحب مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں بہت دباؤ دے رہے ہیں اور بہت اور اس پر مسلمانوں کے یہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ شریعت کے قانون کو ختم کیا جائے اور آپ اس کو لے کر کے مسئلہ ہمارے لیے یہ سب ہے یہ مسئلہ ہمارا عدالت کا عدالت کے اندر وہ بھی لڑ رہا ہے اور ہم بھی لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ان شاء اللہ آپ لوگ دعا کریے پوری طاقت سے لڑائیے کہ ابھی ابھی ہم لوگ اٹھارہ انیس بیس تیس دن صلاح کا اجازت کے رکھتے ہیں میں ہم لوگ سب شریک ہے اور تمام جماعت کے لوگ ایک دم سیٹا پیڑائی دیوار کی طرح ہے قانون کی لڑائی ہے اچھے سے اچھے وکیل لڑائیے آپ سب لوگ مدد بھی کر رہے ہیں اگر ضرورت پڑے تو قوم کو مدد کرنا ہے تاکہ اگر ہمارا کروڑ روپیہ اگر خرچ ہو وکیل پر تو ہم کو کہیں گے تو کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اگر اس کیس کو ہم طرح سے اپنی کمزوری سے آ گئے تو بڑا نقصان ہم کو اٹھانا پڑے گا کیونکہ آپ حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو حکومت اس کو وقوع کریں گے اس نے اچھا فیصلہ کر لیا یہ ہمارے پاس صورت حال ہے تو اس لیے اس معاملے کے اندر ہم لوگ لڑ رہے لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابھی ایک معاملہ کیا تھا کوٹ کلاوتی اور پرکاش پرکاش مرد ہے شوہر ہے کلاوتی بیوی ہے یہ لوگ ایسے سپریم کورٹ کا اپنے معاملہ کے اندر سپریم کورٹ کے جج نے ان کے معاملہ میں فیصلہ کرتے ہوئے ابھی ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات کی ہے انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان میں یونیفارم سیول کوڈ لاگو کرنا چاہیے یونیفارم سیول کوڈ لاگو کرنا چاہیے اس سے اور اس سے بہت دور بنا یونیفارم سیول کوڈ کا یہ ہے کہ سب کے لیے ایک ہی قانون پورے ہندوستان میں سب ایک ہی طرح شادی کر پورے ہندوستان میں سب ایک ہی طرح اپنے مردہ کو اپنے گھر سے باہر کرے اور ہاتھ میں اپنے کو ملکہ کرے گا گھر میں نہیں کر سکتا ایک ہی طرح کرے ایک ہی طریقے سے جائیداد کی تقسیم کرے اسی طریقے سے وہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں طلاق میں فلاق ہے نکاح میں یہ سب ایک ہی ساتھ کریں یہ ایک ضرورت سمجھ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ یا ان کے ابا جان بھی اٹھ کے آئیں گے تو اس ملک میں اتنی ضرورت کو لاگو ہونے والا نہیں اس لیے لاگو ہونے والا نہیں ہے کہ یہ کئی مذہب کا ملک ہے کئی تہذیب کا ملک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ کام بنے کون سا کاروبار بنا یہ انہوں نے ایک سوال جواب بھیج دیا ویب سائٹ پر آ گیا کمیشن کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر ان کا کوشچن سوال نما آ گیا اور اس سوال نما کے اندر پہلی سوال میں انہوں نے پوچھا ڈکٹیٹر کے انداز سے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یونیفارم سیول کوڈ ہاں یا نہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے ہاں اور نام ہے آپ جواب دیجیے پہلے آپ کو یہ بتانا ہوگا نا کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے کون سا نام تھا جواب کیا ہے اگر ایڈی فرق کو آپ اگر بتا دیں گے یہ پلا ہے تب اب ہم سوچیں گے کہ ہم کو ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے تو یہ من کی بات نہیں تھی تو من میں شمار ہوتا ہے تاکہ کل ہو سکے اس میں اور کچھ تو جلایا نہیں وہ منو سمٹی کو جا کے داخل کر دیں گے ہندو راجستھان کو تو اگر کوئی قانون اس ملک کے اندر بن جائے کہ تمام لوگوں کو اپنے مردہ کو جلانا پڑے گا تو یہ ملک پر ہرگز نہیں چلے گا جس کو جو کوئی دفنا رہا ہے کوئی جلا رہا ہے کوئی بہا رہا ہے وہ بھی اپنے طریقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی طریقے تقسیم ہوگی تو میرے یہاں کے اندر جو تقسیم ہوتی ہے تو ہم تو ماں کو بھی ملتا عورتوں میں ماں کو بھی ملتا ہے بہن کو بھی ملتا ہے بیوی کو بھی ملتا ہے سب کو ہمارا حصہ ملتا ہے قرآن میں اس کی حصہ تقسیم کرتی ہے کہ کو کتنا حصہ ملے گا لیکن سب کو ملتا ہے ان کے یہاں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا ان کے یہاں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا آزادی کے بعد جنہوں نے کوشش کیا تو انیس سو چوپن کے اندر یہ قانون بنایا گیا وراثت بل لایا گیا پارلیمنٹ کے اندر وہ قانون وراثت بل کا آ نہیں گیا لیکن اس کو سے لے کے آج تک کوئی ہندو فیملی اپنی بیٹی کو وراثت نہیں ہے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس قانون میں روک نہیں کر رہے آپ ٹھیک ہے نا انیس سو انتیس کے اندر یہ قانون بنا تھا ہندوستان میں کہ نابالغ بچے بچیوں کی شادی نہیں ہونی ہوگی اس کے خلاف قانون بنا انیس سو انتیس میں آج دو ہزار سولہ ہو گئے آپ دیکھیے کیا پورے ملک کے اندر جو بھی اسلام کو ہیں تو خود کے اندر بڑے پیمانے میں چھوٹے بچے بچی کی شادی ہوتی ہے اور اللہ سے شادیاں ہوتی ہیں وہ قانون کو نہیں مانتا تو معلوم یہ بات کہ مذہب والا اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے آپ کا قانون تسلیم اس دنیا کو ہم نے یونیفارم سول کوڈ کا چلا دیا یونیفارم سول کوڈ کا چلا دیا تو اس چلانے کے اندر چلانے کا چلانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک اشتہار پیدا ہو جائے ادھر تین طلاق کا مسئلہ لایا گیا ادھر یہ مسئلہ لایا گیا کہ تاکہ مسلمان جوش میں آ جائے اور مسلمان جب کہ ہم اپنے مذہب کے معاملے میں سب سے زیادہ جوش ان کا ادا چاہیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ان اس لیے مسلمان جوش میں آ جاتا ہے تو ان کی سازش یہ تھی کہ مسلمان جوش میں آ جائے ابھی یو پی کا ہے اس جوش کے اندر پانچ جگہ فسادات ہو جائیں گے اور ان فسادات کے کو فائدہ ہو جائے گا میں سلام کرتا ہوں ہندوستانی مسلمانوں کو کہ الحمد للہ اپنی سازش کو نے سمجھا اور بہت ہی تحمل سے کام کیا سے ہم کر رہے ہیں ہر جگہ سے کر رہے ہیں سے کرنا ہے اس لیے سے اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگوں کو یہ بات پہنچنے کی نہیں ایک طرفہ وہ چلا رہا ہے لیکن الحمد للہ کہیں پر بھی اس طرح کا کوئی احتجاج جو مار پیٹ جھگڑا ہو مسلمان اس سے احتجاج احتیاط کر رہے ہیں تو ایک بات یہ آ گئی یونیفرم سپریم کورٹ پر لا کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں پر ٹکڑا ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ سپریم سمجھ جائے گا ہندو کہتے ہیں ہمارا ہندو کا کا ہوگا ہوگا مسلمان تو یونیفرم سپریم کورٹ صرف ہندو اور مسلمان کا نہیں آدی واسی ہے اب دیکھیں دارو کمایا ہے اس کے یہاں باپ پڑتا ہے تو پوری جائیداد صرف بڑی لڑکی کو ملتی ہے وہاں لڑکی جاتی ہے بنا لڑکی کو شادی کے لیے آتی ہے آپ کو کو بدلتے سوال کرنا چاہتا ہے کیا بدلتے ان کے اندر لداخ کے اندر بات بڑھتا ہے تو صرف بڑے بیٹے کو جائیداد ملتی ہے شادی کرنے کے لیے کسی بھائی اگر چار بھائی ہے تو صرف ایک ہی بھائی شادی کر سکتا ہے صرف بڑا بھائی شادی کر سکتا ہے یہ آج بھی چل رہا ہے لداخ میں تو ان تمام طریقوں کو کوئی سوچ میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے یہ صرف ہنگامہ اور فساد کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہا ہے اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم یہ کام کو دیکھنا کیونکہ یہ لا رہا ہے پریس میں کہ پچاس ہزار عورتوں نے پچاس ہزار عورتوں نے لکھ کر کے دے دیا ہے کہ ہم کو شریعت نہیں چاہیے بلکہ ہم کو قانون چاہیے اسی کو میڈیا میں خوب ہی پھیلا رہے اگر پرائم منسٹر صاحب تو گجرات ہی کے ہیں اگر سورت ہی کو دیکھ لیتے تو یہاں پر بیالیس ہزار عورتوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی کھڑے ہو کے دور نکال کر دیا کہ ہم کو شریعت چاہیے ہم کو نہیں چاہیے ایک ہی کی بات ہے پچاس ہزار دستخط کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج جو ہے پورے ہندوستان کے اندر دستخط مہم چل رہا ہے اور آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی کہ الحمد للہ اب تک ایک کروڑ بھارت آ گیا اور ایک کروڑ بھارت میں ہر بھارت میں سات دستخط ہے تو کتنے ہو گئے سات کروڑ سات کروڑ دستخط اب تک ہمارا جمع ہو چکا ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار کی بات کر رہے ہو تو ہم یہاں سات کروڑ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہم کو شریعت چاہیے ہم کو تمہارا قانون نہیں چاہیے تو ان شاء اللہ ہم نکالیں گے یہ مسئلہ ایسا نہیں کر سکتا سمجھداری سے کام دینے کی ضرورت ہے اسی لیے قرآن نے کہا کہ دور استعمال کیا کہ ان تصویروں کو تک کر کہ اگر ایسے حالات ہو جائے تو ایسے ہی کوئی اچھل کر میدان میں کھڑے ہو گئے تب کرو رکو تصویر رکو اور غور کرو اور غور کر کے سوچو کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں رکنا ہے غور کرنا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی معاملہ ایک طاقت آ گئی ہے سیاسی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سنویدھان کو ہی بدل دیں یہ سنویدھان نہیں دے اور یہ جتنی آزاد مسلمانوں مسلمان ہوگی اس کو ہم کو بدل دیں تو ہم کو گرانا اس کو آج اگر گر جاتا ہے وہ گر جاتا ہے جمی بھی نیچے آتا ہے تو یہ سب چیز بہت کم ہو جائے گا اور جب تک وہ اوپر رہے گا تب نہیں ہوگی اس لیے قرآن شریف کی آیت ہے سورج گہانا کی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات اس کے اندر کہ لا اللہ رائے زبید اور دیپ کو تبرو تبرو تو تو ان اللہ تباکو الذين سنی في علیہ احباب تین دياركم والظاهر وہ ظاہر والا تولوا یہ انطا آیت تھے اس کا سیدھا سا ذمہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اوپر اگر حالات آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی سے مدد دیجیے اس ساتھ میں جب گئے مدینہ منورہ تو آپ نے پڑوسیوں کو بلا کے ان سے مدد دے کر کے ایک معاہدہ کر کے آپ نے مذہبی آزادی کو بچانے کی کوشش کی تو آپ اللہ تعالیٰ نے بتا کہ تمہارے پڑوسی دو طرح کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے کہ جو مذہب کے نام پر تمہارا قدم کریں ایسے جگہ ہے ہندو مسلمان اور ہے تو آپ کو کسی نہ کسی چیز پر جھگڑا زمین جائیداد کا ایسا نفرا مقدمہ ہوتی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ کو مار دیں دین کے نام پر آپ کا وہ قتل کرے اگر ایسا ہے کہ دین کے نام پر آپ کا قتل نہیں کرتا کی بول ورنہ ان میں تیار کو دین کے نام پر وہ تمہاری آبادی کو نہیں گزارتا ہے تو دو بات ان کے ساتھ صبر کرو ان کے ساتھ احسان کرواتا کرو بوکا ہے تو اس کے منہ میں لکما ڈالو بیمار ہے تو اس کا علاج کرا دو کسی مصیبت پہ مبتلا ہے تو اس کی مصیبت پہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مدد کرو تب ہو سے تو ان کے ساتھ انصاف کرو انصاف کرنے کا مانا ہے کہ ہاتھ دو لوگ پڑوسی کا آپ بڑھنا ہے مثال کے طور پر صاحب نے بتایا کہ اگر آپ بازار میں سنترا خرید رہے ہو تو سنترا خرید کر اور بچوں کے لیے تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تمہارے پڑوسی پہ بھی تو ہے پڑوسی میں نہ مسلمان کا نہیں چاہے بھی پڑوسی ہے تمہارا پڑوسی بھی ہے تو جیل میں دیکھو کیا آیا تم اپنے پڑوسی کے بچی کے لیے بھی بجائے ایک سنترا کے دو سنترا خرید سکتے ہو اگر دو سنترا خرید سکتے ہو تو دو خرید ایک اپنے بچوں کو دے دو ایک پڑوسی کو دے دو اور اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے خریدنے کی تو یہ خریدا پڑوس کو چھپا کے لے جاؤ اور اس سے چھپا کے لے جاؤ کہ پڑوسی کو ہی بناؤ لیکن اگر تم بھی سالت پکاؤ تو سالت تو چھپے گا نہیں پڑوس کے یہاں پہنچ جائے گی تو نے بتایا کہ اس میں یہ کرو کہ اس میں پانی بڑھا دو جیسا کچھ پکا رہا ہے نا اس میں پانی بڑھا دو پانی بڑھا دو گے تو ایک کلو دو کلو بن جائے گا پانی بڑھنے کی وجہ سے تم بھی اس سال کھا لو گے اور اس سال کو اپنے پڑوسی کو بھی دے دو یہ ہے پڑوسی کا بہت سے حکومتوں میں تو مثال کے طور پر آپ کو ایک دو بار بتا رہا ہوں یہ ہے پڑوسی کا حق تو دوسری بات یہ کہ پڑوسی کا حق بنا کر آج ہمارے یہاں کیا ہوتا بڑی بڑی شادیاں ہم کرتے ہیں کھانا ہم کھاتے ہیں دو ڈھائی کھانا کھاتے ایک ڈھائی کھانا ہم پھینک دیتے ایک ڈھائی کھانا ہمارا برباد ہو جاتا میرے پڑوس کے اندر چھوپڑیوں میں غریب لگے رہتے ہیں اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوتی ہے کہ ہم کھانا کو اس کھانا میں ان کو بھی جلی کرتے ایک ڈھائی کھانا ہم پھینک دیتے ہیں اور ہم آج اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت کرتے ہیں اور جو غریب ہیں ہم کو ہم حضور صاحب نے فرما کہ بہترین ولیمہ ہوا ہے کہ جس کے اندر غریبوں کو دعوت دیا جائے اور بدترین ولیمہ ہوا ہے کہ جس کے اندر غریبوں کو محروم دیا جائے یہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھر میں قرآن نے کہا کہ آج تک تم جو ہے رکو رک کر کے سوچ یہ سب کام کرو یہ سب کام کرو کہ جو تمہارے اچھے ان سے تم تعلقات قائم اس سے آج نے کہا کہ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر تمہارا قتل کرتے ہیں یا مذہب کے نام پر تمہاری آبادی کو اجاڑتے ہیں یا یہ کہ خود تو نہیں کرتے ہیں ہیں ساحل والا اخباری کو دو ہزار میں آپ نے دیکھ لیا کہ کر کر مار کاٹ کرنے والے کون سے اور کروانے والے کون تھے یہ تو آپ نے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ظاہر والا افراد جو تمہارے وکاس جو کام کر رہا ہے ان کی کچھ پتہ کر کرتا ہے ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اب ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس جو وقت ہے ہم تلوار نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت ووٹ کی قوت ہے ووٹ کی قوت ہے اگر بہار میں سارے ہندو مسلمان نہیں مل جاتے تو کیا ایک کو ہم گرا دیتے دھول چڑا دیا ہم نے لحاظ دھول چپا دیا رات گرا دلی میں ان کو ہرا دیا اب یو پی کا الیکشن یو پی کا الیکشن بہت خطرناک ہے اگر یو پی کے الیکشن میں یہ جیت ہے تو یہ ابھی لوک سبھا میں ہے راجیہ سبھا میں ابھی یہ نہیں ہے اگر راجیہ سبھا میں ان کی طاقت آ رہی تو آج ہی فوراً راجیہ سبھا میں آ کر کے ہمارے دستور کو بدل دیں گے تو ہمارے ایک دستور کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس دستور میں میری مذہبی آزادی ہے آج راجستھان کے اندر سو نمسکار کے اسکولوں میں ضروری بڑھا دے دیا گیا کمپلسری کر دیا گیا مسلمان ہائی کوٹ اور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کو کمپلسری نہیں کر سکتے اس کو آپ خدمت رکھنا پڑے گا اس لیے کہ دفعہ پچیس کے اندر آزادی دی گئی ہے آپ سوریہ سوریہ نمسکار کرائیے اسکول میں جو بچہ چاہے گا پڑھے گا جو چاہے گا نہیں پڑھے گا یہ آزادی تو یہ ہمارا دستور ہے اس دستور کی بنیاد پر آج ہے تو یہ ہمارے لیے اہم معاملہ ہے اس لیے جہاں بھی جس کو جو موقع ہے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ان کو ہم کو پیچھے دھکلنا ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو مذہب کے نام پر تمہارا سفر کرتے ہیں اور مذہب کے نام پر تمہارے آبادی کو جاتے ہیں اور مذہب کے نام پر پجار مراد کی بنائی کرتے ہیں تو اس سے تمہارا کوئی لال کی تمہاری کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے اگر یہ طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خود بہت جائے گا دعا دیے اگر اللہ تعالیٰ نے یو پی میں ان کو شرید دے گی اور لگتا ہے کہ کچھ ایسی دیوان جی کے فیصلے یہ پاگل بنی کے فیصلے کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ خود ہی انشاءاللہ شاء اللہ اس کو سلوچن سکتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کو اور شیر کو برداشت اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں آپ پڑھیے گناہوں کے بعد میں آپ پڑھیے ہر گناہ کا توبہ کریں گے آپ توبہ کر دے گا ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا گناہ کبیرہ بھی توبہ کرنے کا تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک اور دل یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ کسی حالت کا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور اس کی سزا تو ہونی ہی ہونی ہے تو ایک ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے دوسری بات اس کے اندر کہیں گے تب ترتبوں کا مانا یہ ہے کہ ہم کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم ظلم تو نہیں کر رہے ہیں ہم بلا وجہ طلاق تو نہیں دے رہے ہیں ہم کو طلاق تین مہینے میں تین طلاق دینا چاہیے ہم ایک ساتھ تین تلاش دے دیتے ہیں اور سال سال میں اگر زیادہ ہو گیا تو ہم سلاخ دے دیتے ہیں ہم کہیں واپس آئے اور آتے ہی ہم کو فون میں رکھ پائے پانی پیش نہیں کیا ہمارے تبدیلی نے تو ہم کو سلاخ دے دیتے یہ کس کا کوئی جماعت نہیں ابھی ابھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا ابھی اس کو سپریم کورٹ کے اندر نام اس نے بھی کیس داخل کیا اس وقت بات جہاں اس کا نام ہے ابھی کرتے ہیں ہم لوگ بھی بات چیت اس میں ہو رہی ہے وہ وہ کہنے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم آئے شریف کے خلاف جائیں گے اگر آپ لوگ کوئی ہمارا طے کر دیں گے ہماری کیا ہوا بھائی تو کہنے کہ میرا شہر میں رہتا ہے میں یہاں ہوں انہوں نے ٹیلیفون سے تو کوئی بات نہیں گئی جس سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا کوئی بات نہیں وہیں سے ٹیلیفون سے مجھ کو سی بنا دے گی اور اپنے آج کو دیں کے میرے بچوں کو بھی لے گئے جس سے بچوں کو بھی لیا اب میں کیا کروں یہ بات تو ظلم ہے یہ تو ظلم ہے اس لیے انہی چیزوں کا سہارا لے کر کے یہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ ہم پر حملہ کر سکے ہم پر جو حملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے امال اور بد کی وجہ سے کر رہے ہیں بد کی وجہ سے کر رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے امال کو درست کریں خاص طور پر نراش کرنا ہوتا ہے ہم کتنے میں جو بہت ان کا حصہ بھاگ دیتے ہیں ہم نہیں ہم سمجھتے نہیں کہ دھرم کا حصہ ہمارے یہاں ہے اس لیے خود بھی ہم لوگ عمل کریں ہم ہر جگہ علم مساجد سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں ان مسائل کو بھی بیان کرنا چاہیے کہ میراج کا مسئلہ کیا ہے نکھا کا مسئلہ کیا ہے طلاق کا مسئلہ کیا ہے تو شریف ہی نماز روزہ کو بتانے کے ساتھ ساتھ اگر ممبر سے ان مسائل کو بتایا ہے اور ایسی بات ہے کہ ہر مسلمان غلطی کا راستہ معلوم نہیں وہ سمجھتا کہ طلاق دینے کا معنی یہی ہے کہ ہم تین طلاق دیں گے تبھی طلاق ہوگی اس کے لیے سسٹم کا پتا ہی نہیں کہ طلاق کب دیا جائے گا کن حالت میں دیا جائے گا اور کس طریقے پر دیا جائے گا تو اس لیے اگر ہماری مسجدوں سے دماغ کے خطبہ میں ان تمام چیزوں پر ہم لوگ بیان بھی کرتے رہے عام آدمی کو معلوم بارو چیزوں کا اور حقوق کا تمام حقوق و رواج کا سب معلوم ہو تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ اپنے سازش پہ ناکام دیں گے اور ہم لوگ اس کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے حالات کو درست کرنے کی فکر کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں جیسے ہمارے آماد ہوتے ہیں ایسے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے آماد اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں صحیح معنی یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آتی ہے ایک خلافت رام شدہ کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ ہوئے خلافت رام شدہ کے بعد وہ بالکل خلافت رام شدہ جیسی حکومت کی تھی عمر بن عبد العزیز انہوں نے ایک بار اپنی فوج کو کسی جگہ روانہ کر رہے تھے تو فوج کو روانہ کرتے کرتے وقت جو تبدیل کی ہے انہوں نے اس تقریب میں انہوں نے کہا کہ تم جب جانا وہاں میدان جنگ تو تمہارے سامنے تمہارا دشمن ہو لیکن تمہارے دل میں دشمن کے ڈر سے زیادہ ڈر اپنی گنا کا ہونا چاہیے دشمن کا ڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا ڈر تمہارے دل میں تمہارے گنا ہونا چاہیے اگر تم تاقت بھی ہو جاؤ اور دشمن تم گنا ہو گیا تو مبتلا ہو تم گنا ہو گیا تو مبتلا ہو تو دشمن تم بھاری بنا ہے اگر تم کمزور بھی لیکن گناہوں سے تم بچے ہوئے ہو تم وہاں پر غالب آ جاؤ گے بدل کے اندر آپ گناہوں سے بچے رہتے معصوم یہ تھی پوری آپ کے اندر تو تین سو تیرہ آپ کے آپ غالب آ گئے وہر کے اندر آپ نے غلطی کی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ صحابی کو بٹھا دیا تھا کہ دیکھو ہم لڑائی جیتے یا ہارے تم لوگ یہاں سے ہٹتا نہیں کیونکہ یہ پہاڑ کا حصہ ایسا ہے کہ یہاں سے دشمن ہمارا حملہ کر سکتا ہے خود شاہ وہاں لڑ رہا ہے پہلی پہلے رضوان میں ہم لوگ کو کامیابی بھی مل گئی اس کے بعد وہ لوگوں کا شیطان آ گیا وہاں پر ہونے لگا کہ خود شاہ نے اس لیے کہا تھا نا کہ جن نہ ہارے اب جنگ جیت گئے تو اب کیا چلا گئی صحابہ میں اختلاف اب اختلاف یہ ہوا کہ اکثر لوگ چلے گئے آٹھ کا ساتھ باتیں رہ گئے اس کی سزا اتنی بڑی تھی اللہ تعالیٰ نے جو محبوب زیادہ ہوتا ہے اس کو زیادہ سزا دی تھی جو زیادہ قریب ہوتے ہیں تو صحابہ تھے وہ تو زیادہ قریب چل رہا تھے ہم تو ان کے لاکھوں کروڑوں درجہ کی درجہ بھی دے رہے ان کے مقابلے پر ان کو ایسی سزا دی کہ ان کی سب سے بڑی دولت تھی غریب صاحب سا سارا کی سب سے بڑی دولت تھی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچہ تمام چیزوں کے مقابلے پر وہ نبی کے انسان کو مانتے تھے آپ نے سنا ہوگا وہ سے کہ جب لڑائیوں سے واپس آتے تھے ہندو شاہ صحابہ تو صحابہ کے پہلے پہنچ جاتے تھے تو شہر کی مدینہ کی عورتیں مائیں نکل کر آتی تھی تو اگر ان کے بیٹا بھی گیا ہوا ہوتا تھا ان کا شوہر بھی گیا ہوتا تھا اس دیہات میں جن میں لیکن وہ نہ پوچھتی تھی اس بار یہ نہ پوچھتی تھی آنے والے سے کہ میرا شوہر کا کیا حال ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے وہ پوچھتی تھی کہ میرے آقا کا کیا ہے میرے ابھی ساتھ کرنا کیا جب ان کو بتاتا تھا کوئی آ کر کے کہ بھائی تمہارا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تیرا شوہر شہید ہو گیا تو کہتے کہ کوئی بہت نہیں میرا آقا تو سنا تو ان کو اپنے اولاد اپنے جات کی تمام چیزوں سے زیادہ بہت صلی اللہ سب وسلم سے اس بندے بہت کے اندر اس کے بعد جو پاسا پڑتا ہے جن اس پاسا کے اندر نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم گڑے بھی گئے آپ کا دندا نے مبارک شہید ہو گیا حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ سامنے میں کھڑے ہو گئے اور تیر جو برسا رہے تھے حضور صاحب پر وہ جا اپنے پیٹ پر تمام تیر اگڑے تیرہ تیر حضرت ابو سجان نے اپنے پیٹ پر لیا تب نبی علی علیہ وسلم کو یہ بات ہوئی ہے اور آپ کا پھر بھی پتھر بات لگ کر کے آپ کا لگا مبارک وہاں پر شہید ہو گیا یہ سوال اس بات کی کہ امت نے بٹھا امت نے بتا دی تھی نبی کریم صاحب کی حکم کی فرما بلکہ اللہ فرمانی کی اس پر سزا تو اس لیے اس بات کو ہم محسوس کر لیے کہ آج جو سزا مل رہی ہے اس کی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خود بھی اپنی شریعت پر اپنے دین پر اور نبی صاحب پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے پر سنت پر اور شریعت پر دین پر اللہ کے عطا پر چلنے کی توفیق عطا کرنا اور ہم کو یہ ہمت ہو کہ ہم اپنے گھروں سے برائی کے خلاف لڑیں برائی کے خلاف ہم لڑیں ہماری ایک کمزوری ہو گئی ہے کہ اچھائیوں کے لیے تو ہم بہت محنت کرتے ہیں لڑانے کے لیے پر برائیوں سے لڑنے میں ہم دن ہو گئے برائیوں سے لڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے نبی کریم شاہ سے ایک بار تشکیل ہے ایک جہاد سے لڑائی کے میدان سے تشکیل ہے ہاں اگر آپ نے فرمایا کہ میں چھوٹے رات گزر ہے واپس آ رہا ہے تو فرما میں چھوٹے چھوٹی لڑائی سے جہاز شریف سے چھوٹی لڑائی سے میں نکل کے آ رہا ہوں اور بڑی لڑائی کی طرف جا رہا ہوں نے پوچھا رہتا ہے اب کون سی لڑائی بڑی لڑائی اس سے ہے کہ یہاں تو ہم ان سے رہے تھے دشمنوں سے اب تو ہم بندینا چاہ رہے ہیں وہاں جا کے ہم تو اپنے نفس سے کرنا ہیں تو نفس سے لڑنا اپنے نفس سے لڑنا برائیوں کے خلاف اپنے نفس سے لڑنا یہ دشمنوں سے لڑنے کے مقابلے پر زیادہ عام ہے نبی غریب ساتھ نے اس کو بڑی لڑائی کہا ہے تو چھوٹی بڑی لڑائی کہا ہے اس لیے ہم لوگوں کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے کہ ہم آٹھ ہزار برائی کے خلاف لڑیں اور اس کو دور کریں انشاءاللہ یاد رکھیے اس ملک کے اندر سب سے پہلا پیغمبر پارمپر اسلام آئے سب سے پہلی وہی اللہ تعالیٰ کی اسی ملک میں نازل ہوئی ہے انشاءاللہ شاء اللہ یہی ملک ہے کہ جس کے بارے میں صاحب نے بڑھا کہ مجھے ہندوستان سے خوشبو آ گئی اس لیے قیامت ان شاء اللہ ہے اسلام بنے گا رہے گا رہے گا اس کو کوئی وکاس نہیں چلے گا ہر اگر ہم بے ہم ہی بٹبل ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو ہٹا دے گا اور ہمارے جگہ کسی اور کو ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس میں محفوظ اور ہم لوگوں کو دین پر خلاف کی کوشش رب The reviver of